حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی کسی مال کا تنازع لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان میں سے کسی کے پاس گواہ نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کھانے کے لیے قرآن ڈال لو جس کا بھی نکل آئے تمہیں یہ پسند ہو یا نہ اس کا یہی حل ہے کہ جو قسم کھا لے گا مال لے لے گا سننے ابو دافوت حدیث نمبر 3616